اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقی بانٹنی میں تم پر تان کرتا ہے تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہے